بنیاد پرستی کے عناصر نمبر ایک اسلام نمبر دو قوت یعنی جہاں بھی اسلامی قوت کا ذرا سا بھی خطرہ ہوگا وہاں بنیاد پرستی کا الارم بجنا شروع ہو جائے گا اس لیے وہ مسلمان جن کے پاس قوت کا کوئی منشور نہیں اور نہ ہی انہیں قوت کا شوق ہے انہیں بنیاد پرست نہیں کہا جاتا خواہ وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہوں ان کو ہرگز خطرہ نہیں سمجھا جاتا دوسری طرف اگر مسلمانوں کے پاس قوت ہو مگر اسلام نہ ہو تو پھر بھی انہیں بنیاد پرست نہیں کہا جاتا اسی لیے یاسر عرفات کی پی ایل او کو بھی بنیاد پرست نہیں کہا گیا حالانکہ وہ بھی فلسطین کی آزادی کے لیے اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور باقاعدہ جنگ کر رہے ہیں جبکہ فلسطین کے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت حماس کو بنیاد پرست کہا جا رہا ہے تو بنیاد پرستی کے دو اہم عنصر اسلام اور قوت ہیں جن کا مرکب اسلامی قوت بننا ہے اور قوت سے مراد جہاد اور اسلحہ کی قوت ہے صرف سیاسی قوت نہیں اسی لیے سیاسی قوت رکھنے والے مسلمانوں کو بھی بنیاد پرست نہیں کہا جاتا جیسا کہ مصر میں مسلمانوں کی ایک اہم سیاسی پارٹی اخوان المسلمون کو اب بنیاد پرست نہیں کہا جاتا حالانکہ اس پارٹی کی سیاسی قوت مصر میں موجود ہے جبکہ الجماعت الاسلامیہ کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے اسی طرح تنظیم الجہاد کو بنیاد پرست کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس جہادی تربیت اور جہادی قوت موجود ہے خود اخوان المسلمین کو بھی اس وقت بنیاد پرست کہا جاتا تھا جب وہ جہادی منشور پر یقین رکھتی تھی مگر جب سے جہاد کی جگہ مروجہ سیاست نے لی ہے اس وقت سے ان پر سے بنیاد پرستی کا لیبل ہٹ چکا ہے مذکورہ بالا تفصیلات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت ہوا کہ ہر وہ مسلمان جو اسلامی قوت رکھتا ہو یا اسلامی قوت کا خواہش مند ہو اور اس کے دل میں اسلام کی محبت ہو اور وہ کفر سے نفرت رکھتا ہو اور اسلامی نظام کے نفاذ کا پرزور حامی ہو تو وہ بنیاد پرست ہے چنانچہ بنیاد پرستی کے خاتمے کا معنی اسلامی قوت کا خاتمہ ہے بنیاد پرستی پر پابندی کے معنی اسلامی قوت پر پابندی ہے بنیاد پرستی کی حرمت پر فتوے کا واضح مطلب جہاد کی حرمت پر فتویٰ لگانا ہے کیونکہ کافر طاقتوں کو صرف اور صرف وہ مسلمان برداشت ہیں جو کفر کی غلامی پر راضی ہوں اور کبھی بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی بات نہ کرتے ہوں اور جو اپنی زندگی اور اپنے دین سے جہاد کو نکال چکے ہوں اسی وجہ سے امریکہ کو وہ لاکھوں مسلمان وقتی طور پر قابل برداشت ہیں جو خود امریکہ میں مقیم ہیں حالانکہ ان میں سے بہت سارے بظاہر اسلامی شاعر و عبادات کے بھی پابند ہوں گے لیکن امریکہ سے ہزاروں میل دور پشاور میں مقیم چند سو عرب مسلمان امریکہ کو برداشت نہیں ہیں کیونکہ یہ چند عرب مسلمان اسلام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں اس پر بات کرنے سے قبل کے بنیاد پرستی کی موجودہ اصطلاح کے مطابق اسلام کے کیا احکامات ہیں مجبوراً یہ لکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو مختلف دینی اور دنیاوی شعبوں سے منسلک ہیں وہ بھی بنیاد پرستی کے لفظ سے خوف زدہ ہیں اور ان مسلمانوں کو کراہت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جن پر کافر طاقتوں نے بنیاد پرستی کا لیبل چپکا دیا ہے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست مسلمان ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں اور بد امنی پھیلانے کا ذریعہ ہیں اور ان کی وجہ سے مختلف ممالک میں انتشار کی کیفیت ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ اگر دنیا میں مسلمانوں کی تھوڑی بہت ساکھ برقرار ہے تو انہیں اسلامی قوت رکھنے والے مسلمانوں کی وجہ سے ہے ویسے تو کافروں کی خصلت ہے کہ وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے اور ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو ان مسلمانوں کا وجود ہی ختم کر دیا جائے یا انہیں مسلمان نہ رہنے دیا جائے انیس سو چھیالیس میں جبل زیتون میں دنیا میں عیسائیت پھیلانے والی مشینریوں کے بڑے بڑے پادری جمع ہوئے اور ان میں سے ہر پادری نے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ عیسائیوں کو مسلمان ممالک میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہو رہی کیونکہ ان اسلامی ممالک میں عیسائی ہونے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے جبکہ محنت بہت زیادہ کی جا رہی ہے انہیں خیالات کا اظہار تقریباً سب پادریوں نے کیا آخر میں لاٹ پادری نے کہا کہ آپ لوگ ابھی تک اپنے مشن ہی کو نہیں سمجھے ہمارا مشن یہ ہرگز نہیں کہ ہم سب مسلمانوں کو عیسائی بنا دیں بلکہ ہمارا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہ رہنے دیں سو ہم اپنے مشن میں کامیاب جا رہے ہیں ہماری محنت کی بدولت مسلمانوں کی اکثریت صرف نام کی مسلمان ہے اور وہ حقیقی اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں کافروں کی ان تمام تر محنتوں اور خواہشات کے باوجود اگر دنیا میں مسلمانوں کا وجود ہے اور ان کی ساکھ ہے تو انہی مسلمانوں کی وجہ سے ہے جن کے پاس اسلام بھی ہے اور اسلامی قوت بھی انہی کے خوف سے کفر لرزہ برندام ہے اور وہ اپنے ان بھیانک مقاصد کو پورا نہیں کر پا رہا جن کے منصوبے وہ تیار کر چکا ہے یہاں ہم اپنے قارئین کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اسلام اور اسلامی قوت کے دو الگ الگ عنوان قائم کیے ہیں وگرنہ حقیقت میں ان دونوں میں تفریق کرنا اور انہیں الگ الگ سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ اسلامی قوت خود اسلام کا جزو ہے وہ اسلام جو بطور دین کے اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا وہ ہمیں قوت بنانے کا حکم دیتا ہے اور اتنی قوت بنانے کا حکم دیتا ہے کہ جس سے کافروں پر اور اسلام کے دشمنوں پر روب اور دہشت تاری رہے اور وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے غلط عزائم کو پورا نہ کر سکیں اس لیے اسلامی قوت اسلام کا ایک حکم ہے جو آدمی اسلام کو تو مانتا ہو اور خود کو مسلم کہتا ہو مگر اسلامی قوت بنانے پر یقین نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ ہرگز اس اسلام پر نہیں ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی کافروں کے ظاہری امن پسندی کے نعرے سن کر دھوکے میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی اسلامی قوت کے عالم بردار مسلمانوں سے نفرت کرنی چاہیے بلکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ سب مسلمان مل کر مضبوط قوت بنائیں اور اسلام دشمنوں کا کلا کما کریں اور اگر یہ نہیں کرتے تو کم سے کم ان مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور پشت پناہی کریں جو عملی طور پر اسلامی قوت بنانے کے لیے کوشاں ہیں اور دشمنان اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں اب آئیے بنیاد پرستی کے موجودہ استعمال کی شرعی حیثیت کی طرف تو کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل اور حضرات فقہ کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام امور جن کی وجہ سے آج کے کافر مسلمانوں کو بنیاد پرست کہہ رہے ہیں وہ تمام امور مسلمانوں کے لیے فرض کے درجے میں ہیں بلکہ بعض امور تو ایسے ہیں کہ اگر مسلمان ان پر عمل پیرا نہ ہوں تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتے مثلا وہ اہم ترین عنصر جس کی وجہ سے بنیاد پرست کا لقب دیا جاتا ہے وہ ہے اسلام میں پختگی اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ مسلمان کٹ تو سکتا ہے مگر اسے نہیں چھوڑ سکتا اسلام تو ہماری بنیاد ہے اور اللہ پاک نے ہمیں پورا پورا اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا اور اسلام مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے اب کافر اولاً تو یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ ہم مسلمان رہیں اور اگر برداشت کریں تو صرف اتنا اسلام برداشت کرتے ہیں جتنے میں ان کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو اور نہ ہی ان کی زیادتیوں کی روک تھام کی اس میں کوئی بات ہو بنیاد پرستی کا دوسرا عنصر کافروں کی میں قوت ہے اسے جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ بھی اسلام کے اہم ترین فرائض میں سے ہے جس کا انکار کفر ہے اور ترک کرنا ہلاکت اور ذلت ہے اور قوت ختم کرنے کا مقصد کفر کی غلامی اور اسلام سے ہاتھ دھونا ہے اور کافر چاہتے یہی ہیں کہ وہ مسلمانوں کو نہتہ کر کے رکھیں تاکہ جب چاہیں تر نوالا سمجھ کر ہڑپ کر لیں اور جب چاہیں انہیں ذلیل و رسوا کریں مسلمان کافی عرصہ تک یہ ذلت اور غلامی برداشت کرتے رہے اور کمزور ہوتے چلے گئے جبکہ ان کا دشمن مضبوط تر ہوتا چلا گیا پھر اللہ کا فضل ہوا مسلمانوں نے تھوڑی سی انگڑائی لی اور اللہ کی نصرت دیکھیے کہ صرف انگڑائی لیتے لیتے انہوں نے اپنے دو بڑے دشمنوں میں سے ایک سوویت اتحاد کو تباہ و برباد کر کے صفا ہستی سے مٹا دیا سوویت یونین کی حالت زار دیکھ کر دوسری بڑی طاقت کے چھکے چھوٹ گئے اور اسے اپنا انجام اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگا چنانچہ فوری طور پر اس نے اپنی ہلاکت کو کچھ مؤخر کرنے کے لیے عراق کویت کا چکر کھیلا اور عرب دنیا کو باور کرایا کہ روس کے ختم ہو جانے کے بعد بھی چھوٹے ملکوں کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے مگر افغانستان کے اثرات پوری دنیا میں پھیلنے لگے مسلمانوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ گیا شوق شہادت کی دبی چنگاری شعلہ جوالا بن کر کفر کو جلانے لگی الجزائر مصر فلپائن تھائی لینڈ شام لبنان ہر طرف سرفروش کھڑے ہو گئے ہر سو ایمان کی ہوائیں چلنے لگی جمود ٹوٹنے لگا تو مسلمانوں کو پھر سے سلانے بلکہ اب تو مکمل طور پر مٹانے کے لیے نت نئے طریقے ایجاد ہونے لگے انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ نکالا گیا کہ ان اسلام کے شیدائیوں کو بدنام کرنے کے لیے انہیں امت مسلمہ کا کٹا ہوا بازو بنانے کے لیے یہ مشہور کر دیا جائے کہ یہ مسلمان بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو بھی ہلاکت کی طرف دھکیل رہے ہیں اور اس پروپیگنڈے کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمانوں کو باور کرایا جائے کہ بنیاد پرست مسلمان دوسرے مسلمانوں سے الگ ایک دھڑا ہے اور ان کا ختم کرنا ضروری ہو چکا ہے اور دوسرے مسلمان ان بنیاد پرستوں کے خاتمے میں امریکہ کا ساتھ دیں اس پروپیگنڈے کا مقصد حاصل کرنے میں کفریہ طاقتیں کہاں تک کامیاب ہوئیں اور کہاں تک ناکام فی الحال اس کا تجزیہ کرنا مشکل ہے لیکن اس کا ہر کوئی اقرار کر رہا ہے کہ کفر کی ان کوششوں سے بنیاد پرستی کا رجحان پہلے کی نسبت بڑھ گیا ہے اور بنیاد پرستوں کی طاقت آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ بات مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا ہے لیکن خطرہ صرف ایک بات کا ہے وہ یہ کہ کفر کی پوری کوشش یہ ہے کہ بے بنیاد مسلمانوں مثلا حسنی مبارک وغیرہ کو بنیاد پرست مسلمانوں سے ٹکرا دیا جائے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور ان کی قوت منتشر ہو جائے یہ خدشہ پورا ہوا اور آج پاکستان سمیت کئی مسلمان ملکوں میں صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے حکمرانوں نے اپنی عوام کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے انا و انا الیہ راجعون ہمیں یقین ہے کہ یہ سازش بھی ناکام ہوگی اور مسلمانوں کی بیداری میں اور اضافہ ہوگا اور بے بنیاد مسلمانوں سے بھی ہماری جان جلد چھوٹ جائے گی ضرورت اس کی ہے کہ ہم پورے فخر اور اطمینان کے ساتھ بنیاد پرستی کے اس تانے کو تمغہ سمجھیں اور اس گالی کو اپنا اعزاز سمجھیں تب جا کر کفر کو احساس ہوگا کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی یہ غلطی اس کے خاتمے کا ذریعہ بن جائے گی انشاءاللہ